اے آمان والو اپن پاک کماوہے میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے عزمے سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پروانہ سراہا گیا ہے